اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی سنت سکھائی تھی تاکہ وہ لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو